حمام بن ممبن نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو آپس میں حسد نہ کرو کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرو بغض نہ رکھو بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو صحیح بخاری حدیث چھ 6064